السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 523 دھیان سے سنیے ٹو ان ون یہ سبق ہے عن هريره رضي اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلان تن ید کرو جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها <clears throat> وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار بالأتوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة الحديث رواه أحمد دو عورتوں کا تذکرہ اس کے اندر ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بہت بڑی آپا ہے وہ یہ آپا کو جملہ اپنی طرف سے کہتا ہوں وہ بہت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی عورت ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بھلا کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دو زخم ہیں پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ بیچاری سیدھی سادی ہے نفلی روزہ صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ اور خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا کسی کو آدھی روٹی دے دی کسی کو تھوڑا سا دو چار کھجورے دے دی لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں ہے یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اس لیے اپنی زبانوں کا خوب خیال رکھیے اس میں خالی عورت یہ تو دو عورتوں کا تذکرہ ہے یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے مردوں کے لیے بھی ہے اپنی زبان کو خوب بچا کے رکھیے آدمی ایسے ایسے جملے نکال دیتا ہے کہ خالی ایک جملے کی وجہ سے جہنم تک پہنچ جاتا ہے زبان سے کوئی جملہ نکالنا ہو بہت سوچ سمجھ کے نکالیے کہ میں کیا بول رہی ہوں میں کس کے سامنے کہہ رہی ہوں میں جو ہے میں کیا بول رہا ہوں اس لیے یہ زبردست حدیث ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا بعض مرتبہ آدمی بہت دیندار شمار ہوتا ہے بہت بھلا شمار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مولوی صاحب ہیں لیکن زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے اور اس زبان کے جملے کی وجہ سے یہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے اپنی زبان کی حفاظت اپنی زبان کی حفاظت اپنی زبان کی حفاظت ضرور کیجیے اور اگر زبان بہت چلتی ہے تو استغفار کی کثرت کریں اب جو ہے میں آج میری تمنا یہ ہے مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں آج یہ ہے کہ اپنے لیے جنت میں ایک محل بنا دو دس مرتبہ سر اخلاص پڑھ لیجئے جنت میں محل بن جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سارے کے سارے اچھے مرد اور عورتیں بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھا مرد عورت بنا دے اے اللہ مجھے مجھے سے محبت ہے تیرے نبی سے محبت ہے تیرے قرآن سے محبت ہے تیرے دین سے محبت ہے تو ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کے توفیق دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین